ہم کون ہیں زمین پر پھول ابھی تک مسکرا رہے ہیں جبکہ پھل زمین کے اندر چھپے ہوئے ہیں ہم مونگ پھلی ہیں ہم اپنی پتلی سیا کھالوں میں چھپ جاتے ہیں بھگونے کے بعد ہماری کھالیں پھٹ جاتی ہیں مقوی اڈلی اور ڈفسا بنانے کے لیے تیار ہے ہم دھان ہیں اس کے لمبے تنے پر ہلنا اور ناچنا یہ سر جھکا لیتا ہے اور اس کے سنہری جھالر کو لہراتا ہے ہم مکئی ہیں میں کریم رنگ یا موتی سفید ہوں میں تیل سے بھرا ہوا ہوں میرے پاس گری دار میوے کا ذائقہ ہے میں پروٹین اور وٹامنس سے بھرپور ہوں تم میرے ایک ہزار کو ایک ہاتھ میں پکڑ سکتے ہو ہم تل ہیں یہ ننے میرون موتیوں کی مالا کون ان کو اکٹھا کر سکتا ہے اگر وہ گرے تو کون ان کو اکٹھا کر سکتا ہے ہم کالے چنے ہیں ریشمی پیلے رنگ کے پٹے ہلکی سبز شالوں کے اوپر ایک سنہرا خزانہ کھڑا ہے ان دیواروں کے اندر ہم راگی ہیں اگر یہ آپ کو مارتا ہے کیا درد اگر آپ اسے کھاتے ہیں کیا خوشی ہم گنا ہیں وہ مٹی میں پیدا ہوا ہے وہ مٹی میں دھنستا ہے وہ مٹی میں پلتا ہے یہ ذہانت مٹی کو زرخیز بناتی ہے ہم کیچوا ہیں میری بڑی آنکھیں ہر طرف دیکھ سکتی ہیں میں گھر کے کسی بھی کونے میں اڑ سکتا ہوں مجھے کھانا پسند ہے جو آپ تیار کر رہے ہیں اور وہ کھانا جو آپ پھینک رہے ہو اور اگر آپ مجھ پر حملہ کرتے ہیں تو میں ہمیشہ بچ سکتا ہوں ہم مکھی ہیں مٹی سے بنے اپنے محل میں چھوٹے گورے محنت کرتے ہیں اندر جھان کے آپ کو کنڈلی میں سانپ مل سکتا ہے ہم دیمک ہیں میں من لاتا ہوں اور ڈنک مارتا ہوں میں اوپر اور نیچے تیزی سے آتا ہوں میں آگے اور پیچھے اوڑتا ہوں میرے تیز پنکھ چپٹے ہوئے ہیں پرواز میں بھی اور آرام میں بھی میں سب سے تیز اور بہترین ہوں ہم ڈریگن فلائی ہیں روشن اور رنگین اور ریشم کی طرح نرم شکل کا مکرم اور کاغذ پتلا کوئی انتظار کرتا ہے کوئی پینے آتا ہے کون سی پنکھڑی ہے اور کون سا بازو ہم تتلی ہیں یہ ایک چھوٹے سانپ کی طرح لگتا ہے بھورے اور سرخ رنگوں میں اس کی سینکڑوں ٹانگیں ہیں اس کا کاٹنا زہریلا اور بہت تکلیف دہ ہے ہم گوجر ہیں میرے پاس ٹانگوں کے بے شمار جوڑے ہیں لیکن میں بہت آہستہ حرکت کرتا ہوں میں گرے ہوئے پتوں کو کھاتا ہوں اگر تم مجھے چھو لو میں ایک گیند میں رول کر سکتا ہوں ہم کنکھجورا ہیں وہ روشنی کے رقص میں ایک ساتھ اڑتے ہیں اندھیرے میں چمکتے اور ٹمٹماتی ہے ان کا پیچھا کرنے میں بہت مزہ آتا ہے ہم جگنو ہیں وہ اپنا دھاگا گھماتی ہے اور اپنا جال بنتی ہے وہ اپنے مہمان کو کھاتی ہے اور آرام کرتی ہے ہم مکڑی ہیں ایک ہزار لوگوں کے ساتھ محل میں تمام طاقت صرف ایک خاتون کے پاس ہے ہم ملکہ شہد ہیں ہم بھورے رنگ کے ہیں ہم نالیوں اور دراڑوں میں چھپ جاتے ہیں ہم اندھیرے میں باہر آتے ہیں لیکن اگر آپ اپنی لائٹ آن کریں تو ہم بھاگ جائیں گے ہم کاکروچ ہیں وہ ایک چھوٹا سا جیو ہے گھنے جنگل میں گھومنا وہ جس طرح چاہتا ہے شکار کرتا ہے اس پر قابو پانے والا کوئی نہیں ہم جوئے ہیں ہماری کالونی کو کھانا کھلانا ہم آرام کیے بغیر محنت کرتے ہیں اپنا بوجھ اٹھانا اور لے جانا مل کر کام کرنا ایک دوسرے کی مدد کرنا اور ہمیشہ کچھ نہ کچھ تلاش کرنا ہم چیونتی ہیں وہ بدتمیز ڈاکٹر آیا اور مجھے انجیکشن لگا دیا پھر وہ اپنی فیس پی کر چلی گئی ہم مچھر ہیں